حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہیں لیٹا ہو اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اسے حضرت و افسوس ہوگا اور جو شخص کہیں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ عز و جل کا ذکر نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اسے حضرت و افسوس ہوگا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار انسٹھ